ارحم الراحمین قال بلا قالت علیہ اللہ ارحم بعباده من الام بولدها قال بلا قالت ان الام لا تلقي ولدها في النار فاكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع راسه اليها فقال ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله بابا ان يقول لا اله الا الله حضرت عبداللہ ابن عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابی کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو رضی اللہ عنہ کہا کرو جب کسی دوسرے اللہ والے کا نام آئے تو رحمہ اللہ کا ان پر تو رحمت ہر وقت ہو رہی ہے جب ہم رحم اللہ کہیں گے تو اس دعا سے اللہ ہم پر بھی رحم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر تو اللہ نے رضا کا فیصلہ دے دیا ہے صحابہ کے لیے لیکن جب ہم رضی اللہ کہیں گے تو اس برکت سے اللہ ہم پر بھی راضی ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جہاد سے فارغ ہو کے تشریف لا رہے تھے ایک آبادی کے قریب سے گزرے کچے مکان خیمے وہاں کے لوگ دوڑ دوڑ کے آئے اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے مسافہ کیا آپ پوچھتے رہے من القوم تم کون انہوں نے عرض کیا نحن المسلمون ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے صحابہ ہیں بہت خوش ہوئے آپ وہاں بیٹھ گئے آپ وہاں تشریف فرما ہوئے صحابہ جمع ہوتے رہے اس آبادی کے لوگ بھی جمع ہوتے رہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اپنے فرمانات اور اپنی میٹھی میٹھی باتیں ان کو سناتے رہے عصر کا وقت ہو گیا اس اس آبادی کی عورتیں چولہے پر اپنا سالن روٹی بنا ہیں پردے کا اس وقت حکم نہیں آیا تھا ایک عورت نے اپنے بچے کو گود میں سینے کے ساتھ دیا ہوا ہے تو اس ہانڈی کو درست کرنے کے لیے قریب ہوتی ہے اور اس کے اندر چمچ گھماتی ہے دیکھتی ہے کتنی سالن پک گیا ہے کیسا ہے اس دوران چولہے سے جو آگ کا شعلہ نکلتا ہے اور بچے کو اس کی تپش اس کی گرمی آتی ہے تو عورت اس بچے کو جلدی جلدی پیچھے ہٹا دیتی ہے جب آگ کا شعلہ اندر چلا جاتا ہے تو وہ خاتون قریب ہو کے پھر اس دی کو پھر چمچے کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کر لیتی ہے پھر شعلہ اگر ہوا کے جھونکے سے نکلتا ہے تو بچے کو تپش اور گرمی سے بچانے کے لیے بچے کو پیچھے لے جاتی ہے ہٹا دیتی ہے اس طرح یہ منظر تھا ابھی حکم پردے کا نہیں آیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھا اس بی بی کو اس خاتون کو دیکھا کہ آگ کی تپش اور گرمی بھی برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے کو پہنچے اس دوران وہ خاتون بچہ لے کر آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں نام اللہ کے فضل سے کرم سے میں اللہ کا رسول پھر اس نے دوسرا سوال کیا علیہ صلاح ارحم الراحمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ رحیم نہیں ہے ارحم الرحمین نہیں ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ارحم الرحمین ہے سب سے زیادہ رحیم ہے تیسرا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو جو اپنے بچے سے محبت فرشتگی عشق ہوتا ہے کیا اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے ماں سے بھی زیادہ محبت نہیں ہے آپ نے فرمایا ماں سے بھی زیادہ محبت ماں کی کیا محبت تو بیوی کہنے لگی ماں تو برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کو آگ میں ڈالے اللہ اپنے مخلوق کو آگ میں کیسے ڈالیں گے اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سن کے آپ کا سر نیچے جھک گیا یب کی ہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے صحابہ بھی رو رہے ہیں وہ خاتون بھی رو رہی ہیں ایک عجیب رقت قلب کا منظر تھا آنسو بہ رہے تھے اللہ کی محبت سامنے تھی پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اشار کرنا اور میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو مارد المتمرد ہے جو سرکش دین دشمن اللہ اللہ کے رسول کا باغی بغیر توبہ کے مر گیا ہے اللہ پاک اس کو تو جہنم میں ڈالیں گے اور اگر کسی نہ کسی طرح اس کی گنجائش ہوئی اللہ پاک اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ تو ولاق تالا شمس آتیشم سو لقد ولہ ہے لقد تالا والله ما طلعت الشمس ولا غربت والله ما طلعت الشمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ایک اللہ والا کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے تیری ذات کی قسم اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں تو جانتا ہے میرے دل کو سورج طلوع ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے رات آ رہی ہے جا رہی ہے دن آ رہا ہے جا رہا ہے گرمی ہے سردی ہے ہوا ہے رات ہے دن ہے اے اللہ تیری ذات کی قسم تو گواہ ہے ہر وقت ہر وقت ہر وقت مجھے رات دن کی پرواہ نہیں ہر وقت میرے دل میں بھی تو ہے میرے خیالات میں بھی تو ہے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ سارے کہو اللہ ما جلست الى قوم احدثهم ما جلست الى قوم احدثهم الا وانت في حديثي بين جلاسي کہتا ہے میرے اللہ میں تیرے بندوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجلس آرائی ہوتی ہے مختلف موضوع پہ بات چلتی رہتی ہے کبھی حیوانوں کی کبھی درختوں کی کبھی بازار کی کبھی کپڑوں کی مختلف موضوع پہ باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن تو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے تو میرا گواہ ہے ان تمام باتوں میں میرا دل تجھ سے لگا ہوتا ہے میری باتوں میں تو ہوتا ہے اللہ ہمارے دل کو ایسا دیتا ہے اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے دنیا بھی چلتی رہے دل اللہ کی طرف رہے ماض کر تو کا ماض کر تو کا محضون والا پربن ماض کر تو کا محضون والا پربن ماض کر تو کا محضون والا پربن إلا وحبك مقرون بأنفاسي اے میرے اللہ کبھی میں روتا ہوں کبھی میں ہنستا ہوں کبھی ہوتا ہے کبھی رونا کبھی رونا ہنسنا اے اللہ کبھی میں روتا ہوں اداس ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں روتا ہوں کبھی ہنستا ہوں خوش ہوتا ہوں لیکن تو گواہ ہے میرے ہنسنے کے سانسوں میں بھی تو ہوتا ہے میرے رونے کے گرم آنسو میں بھی تو ہو جائے اللہ میں ایسا بنا دے اللہ اکبر کبیرہ اور ایسا بن سکتا ہے آدمی تھوڑی قربانی کی ضرورت ہے تھوڑی قربانی کی ضرورت ہے قربانی کی ضرورت ہے اللہ آنے کے لیے تیار ہیں اللہ ملنے کے لیے بے چین ہے طلب ہے وصل کی تو وصل کا سامان پیدا کر طلب ہے وصل کی تو وصل کا سامان پیدا کر طلب ہے وصل کی تو وصل کا سامان پیدا کر ابھی آتے ہیں وہ آگوش میں ارمان پیدا کر اللہ والے کہتے ہیں اگر تجھے اللہ کے وصل ملاپ کی طلب ہے اے بندہ اگر تجھے اپنے اللہ سے محبت ہے اس کے ملنے کا شوق ہے اس کے ملاپ کا تجھے تڑپ ہے اس کے ملاپ کی تڑپ ہے تو پھر کچھ سامان پیدا کر کچھ سامان لے آ وہ سامان کیا ہے ارمان لیا ارمان کیا ہے طلب صادق طلب شدید طلب شدید اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یوسف علیہ السلام بازار میں فروخت ہو رہے تھے روزانہ منڈی لگتی تھی روزانہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں رفا یہودیہ عورت قوم عاد سے بڑی سرمایہ دار تھی رفا عورت قوم عاد سے بڑی سرمایہ دار عورت تھی اس نے یوسف کو دیکھ لیا کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کے رخسار کیسے ہیں اس کے پاؤں کیسے ہیں تو وہ تین ہزار خچر دولت سے سونے چاندی کی بنی ہوئی دولت سے لاد کر آئی یہ تین ہزار خچر لدے ہوئے دولت کے لے لو یوسف مجھے دے جب یوسف کو دیکھا کہ اس کی قیمت اس سے بھی بڑھ گئی ہے تو وہ کہنے لگی یوسف یوسف میں نے میں تجھے ہر بار دیکھتی ہوں ہر بار دیکھتی ہوں اب بھی میں نے تجھے دیکھا میرے تین ہزار میرے تین ہزار خچر دولت کے لدے ہوئے تو تیرے ایک پاؤں کے حسن کا بھی برابر نہیں ہو سکتے تجھے کس نے بنایا تیرے رنگ کو کس نے بنایا تیری آنکھوں کو کس نے بنایا تیرے ہونٹوں کو کس نے بنایا میرے تین ہزار خچر دولت کے لدے ہوئے تیرے ایک پاؤں کی قیمت بھی نہیں ہے یہ تو ہیج ہے تیرا ایک پاؤں اس سے بڑھ کر تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے بولے خاتون ہے بی میرا بنانے والا اللہ ہے میں تو مخلوق ہوں وہ اصلی ازلی ابدی حسن والا ہے تو رفا نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے ایمان لے آئی ایمان لے گی اب وہ ایمان والوں کے پاس چلی گئی ایمان والوں کے پاس چلی گئی رات ہو گئی ایمان والے سونے لگے اس نے پوچھا کہ جو یوسف کا رب ہے وہ بھی سوتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں سوتا کہا کہ بڑے بے انصافی کی بات ہے کہ میرا محبوب تو نہ سوئے اور میں سو جاؤں میں تو اس کے ساتھ اکیلی بیٹھ کے باتیں کروں گی میں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں گی تحجد کا وقت رات کی خلوت اللہ محبوب کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت ہے سمجھے بچہ یہ محنت ہے میں نے عرض کیا ایک محنت کی ضرورت ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا نمر عطا میں اللہ آپ کو فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہوں یہ قرآن ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو میں آپ کو فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کرتا ہوں کہ اس کو میں نے اپنا عشق اپنی محبت اپنی فدائیت عطا کر دی ہر چیز کو وہ بھول گئی جب فرعون نے اس کے جسم کو اس کے وجود کو زمین سے لٹایا تین تین چار چار فٹ کی شکیل کی لوہی کی کیلیں اس کے جوڑوں میں ٹھونکتا رہا سینے میں گٹھنوں میں کوہنیوں میں تو وہ خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کو درد تکلیف اذیت پہنچ رہی ہے مزہ چکھ رہی ہے میرے چھوڑنے کا لیکن اللہ نے اس کو اس کے درد کو اٹھا لیا جس طرح آپریشن کے وقت کاٹ چھانٹ ہوتی ہے درد نہیں ہوتا یہ تو بندہ ہے اللہ تو اللہ ہے اس کے درد کو اٹھا لیا اور میرے اللہ نے کہا میری بندی تیرا امتحان پورا ہو گیا ہے میں خوش ہوں تو جنت سامنے لے آئی پوری جنت سامنے لے آئی میری بندی جو محل بنگلہ تجھے پسند ہو وہ تیرے لیے فرعون اور فرعونی ہی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اس کو کیلے گار گار کے تڑپا رہے ہیں لیکن ان نابیناؤں کو پتہ نہیں تھا یہ تو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے دیدار میں مست ہے قربانی سے مہربانی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا یہ جنت کے محل ہیں چن لو بی بی نے کہا مجھے یہ محل پسند ہے روح المانی میں ہے بی بی نے کہا مجھے یہ محل پسند ہے اللہ پاک نے فرمایا اے میری بندی یہ محل میرے آخری پیغمبر میرے حبیب کا ہے یہ نہیں مل سکتا اب بی بی کا ناز کا وقت تھا بی بی نے کہا کہ نہیں نہیں میں یہی لوں گی تو اصدق القائلین ہے تیرے وعدے سچے ہوتے ہیں تو انہیں خود فرمایا جو تجھے محل پسند ہوگا وہی تیرا ہے اب میں یہی لوں گی اڑ گئی میرے اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے میرے اللہ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ اے میری بندی یہ محل تیرا قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی برات میں فرشتوں کے ترانے میں میں تیرا نکاح اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤں گا اور تجھے اور اپنے حبیب کو اس محل میں لے آؤں گا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ تو میرے بھائیوں جو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے ناز مانتے ہیں اللہ بھی ان کے ناز مانتے ہیں دیوانے ہو جاؤ اور یہ دیوان کی ملے گی اللہ والوں سے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میں گانے ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو سب کہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے تن میں بجائے آب گل اور میرے تن میں بجائے آب گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل سب کو ہو اللہ اللہ اللہ اللہ غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر سب کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اپن وعن عامر نظام قال بينا نحن عنده يعني یعنی عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التفى عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت بغيجة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فسمعت فراخ فراخ طائر فاخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت امهن فاستدارت على راسي فكشفت له عنهن فبقعت عليهن فلففتهن بكسائي الحديث حضرت عامر سبقو رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنی چادر پہ اس طرح کچھ لپٹی ہوئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے آ رہا تھا درختوں جھائیوں سرکنڈوں کا ایسے جھرم اٹھتا اس میں پرندے کے بچوں کی چون چوں کی آواز آ رہی میں اس میں اس میں گھس کے جب نظر کی تو خوبصورت بچے تھے میں نے اس کو پکڑ لیا اپنے رومال میں اپنے چادر میں اس دوران ان بچوں کی ماں آ گئی پرندی پرندہ پرندوں کی ماں تو وہ ان پر گھومنے لگی مجھ پر بیٹھنے لگی میری چادر پر میری رومال پر تو میں نے وہ چادر کھول دی ان کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی میں ان کو اڑاتا رہا نہیں اڑی تو میں نے اس کو بھی اندر بند کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہے وہ کھول کے سامنے بچے بھی تھے پانچ چھ وہ نہیں اڑ سکتے تھے ان کی ماں بھی تھی وہ تو اڑ سکتی تھی لیکن اس کو اڑاتے نہیں اڑتی تھی چاں چاں کرتے تھے چوں چوں کرتے تھے چیختی چلاتی تھی اڑتی نہیں تھی بچوں کو نہیں چھوڑتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم پرندے کی محبت اس کی ماں کی فریفتگی کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو یہ اپنی ہلاکت اور اپنی موت برداشت کرتی ہے لیکن بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تمہیں تعجب ہے ماں کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ اتنی ہے تمہیں تعجب ہے پھر فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میں محمد کی جان ہے ماں کی کیا محبت ہے اللہ پاک کو اس سے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ اس سے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے حضرت خانوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے ذرا غور سے سننا یا ایو حلین آمن ازا تدا تم بدین دین اے ایمان والو جب آپس میں لین دین کرو اور وہ ادھار ہو تو اس کو لکھ لیا کرو میں نے بنگلہ بیچا دس لاکھ کا عبداللہ نے خرید لیا پیسے کہا کہ چھ مہینے کے بعد میں لکھو عبداللہ نے خریدا پیسے طے ہوئے دس لاکھ فلاں نے بیچا جگہ لکھو پیسے فلاں جگہ پہنچاؤں گا فلاں مہینے فلاں تاریخ کو دوں گا گواہ لکھو جگہ بھی لکھو کہ فلاں جگہ پہنچاؤں گا لکھ لو یہ تو ہے دس لاکھ کی بات سائیکل بیچا سائیکل پچاس روپے کا اب تو سائیکل بھی پانچ ہزار کے گنتے ہیں پین بیچا چلو پین پچاس کا دس روپے کا پیسے کہتا ایک مہینے بعد دوں گا اللہ پاک کا حکم ہے لکھو دس روپے کا سودا ہے لکھو اس نے بیچا لکھو نام اس نے خریدا اس کا نام لکھو گواہ دستخط کریں تاریخ لکھو بیچنے کی پیسے دے گا چھ مہینے کے بعد تاریخ لکھو جگہ لکھو دس روپے کی بھی لکھو دس لاکھ بھی لکھو حضرت خانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ نظام بنایا تاکہ میرے بندے پھر مشکلات میں نہ پڑ جائیں ممکن ہے کوئی مر جائے اس کے اس کے پیسے رل جائے یا مغالطہ ہو جائے بلکہ میں نے پانچ روپے کا خریدا ہے وہ کہ میں نے تجھے پیسے دے دیے ہیں وہ کہ مجھے ہدیہ دیا ہے کوئی پیسے میں بات نہیں ہوئی تھی وہ کہے کہ میں تو دس مہینے کہا تھا ابھی تو چھ مہینے گزرے ہیں تو ایک دوسرے کے گربان پکڑیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں نفرت ہو عداوت ہو بڑا سودا ہے تو پھر گولی چلے تو لکھ پانچ روپے کا سودا ہے لکھو پانچ لاکھ کا سودا ہے لکھو پانچ ارب کا سودا ہے لکھو تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک اپنے بندے کی پانچ روپے دس روپے کے عوض میں اس کی بے عزتی اور اس کی تکلیف اور اس کی اذیت اور اس کی عداوت برداشت نہیں کرتے پانچ روپے کے بارے میں وہ اللہ اپنے بندے کو جہنم کے انگاروں میں جلنا کیسے دیکھیں گے وہ کیسے گوارا کریں گے ہاں بندہ نافرمانی کر کر کے بغاوت اور شرارت کر کر کے انگارے سانپ بچھو یہیں چلے جاتا ہے وہ تو بلاتے ہیں وہ تو پکارتے ہیں کہ آ جا میرے پاس میرے پاس آ جا اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت کا فرمائے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر شکلیں بنا بنا کے استحضا کرتے ہیں اتنے عرصے تم یہ کرتا رہا یہ کرتا رہا یہ کرتا رہا اب تجھے یاد آیا اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث پاک بات میں کدستہ یہ تو یا ملا کتی کدستہ یہ تو اے میرے فرشتو مجھے حیا آتی ہے فن ہو یا لمو ان ہوںسل ہوں غیری میرے بندے کو آخر ایک وقت علم ہو گیا کہ میرے اللہ کے بغیر میرا کوئی نہیں ہے اس کو پتہ چل گیا میں اس در پہ پہنچوں گا مجھے وہ لے لے گا لہذا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا قد اتا تنا میرا بندہ تو ہمارا ہماری اطاعت کرتا رہا فقد شکر نہ کا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے رہے سمت رکھتا نہ پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا باغی ہو گیا نا فرمان ہو گیا فقد ام ہل نہ کا ہم نے تجھے مہلت دی پکڑا نہیں کھلاتے رہے پلاتے رہے بچے دیے گھر دیا نوکری دی عزت دی میں دیکھتا رہا تو گناہ کرتا رہا میری زمین پہ چلتا رہا میرا پانی پیتا رہا میں نے تجھے محلت دی میں نے پکڑا نہیں میں نے پکڑا نہیں میں نے محلت دی فین علینا پھر اگر تو واپس آ جائے تو قبل نا کا ہم تجھے قبول کر لیں گے ہم تجھے قبول کر لیں گے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ اب میں چاہتا ہوں اس درس حدیث کے آخر میں میں توبہ کے الفاظ پڑھتا ہوں میں بھی توبہ طائب ہو جاؤں آپ بھی توبہ طائب ہو جائیں تاکہ پچھلے بوجھ پچھلے گناہ تو ہمارے ختم ہو جائیں آئندہ پھر اللہ کی سپرد ہے اللہ جانے اور اللہ کا کام تاکہ پچھلے گناہ تو ہمارے معاف ہو جائیں میرے اللہ کا وعدہ ہے انما توبت علی اللہ للذین یعملون اب بجہالا میرے بندو اگر جہالت کے دباؤ سے بشری دباؤ سے ماحول کے دباؤ سے تم سے نافرمانی اور گناہ ہو گیا ہے تو ہو گیا گناہ ہو گیا ہے تو ہو گیا سم یتوبون قریب تم جلدی جلدی موت سے پہلے جلدی جلدی موت سے پہلے تو طائب ہو جاؤ فلا یتوب اللہ علیہ میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں یہ قرآن ہے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حج کے آیات میں روح المانی میں ابراہیم ابن ادم کی ایک بات لکھی ہے ابراہیم ابن ادم حج کرتے ہوئے وہ عرفات میں پہنچے عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے توبہ قبول ہوتی ہے تو ابراہیم رو رو کے دعائیں کرتے رہے توبہ کرتے رہے اور فرمایا اللہ میری ایک ہی دعا ہے تو اس کو قبول کر کہ مجھے معصوم بنا دے مجھے معصوم بنا دے مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں میرے اندر گناہ کی طاقت صلاحیت ہی ختم ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم اس طرح تو میرا ہر بندہ مجھ سے معصومیت مانگے گا اس طرح تو ہر بندہ مجھ سے معصومیت ہی مانگے گا اگر ہر ایک کو میں معصوم بناتا رہوں بنا دوں بنا دوں بنا دوں میرے سارے بندے تو ہو جائیں گے معصوم فالا میت وعلا من کرمو پھر میرا فضل کس پر ہوگا میرا کرم کس پر ہوگا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ لیکن سنو شیطان دشمن ہے وہ دل ہی دل میں کئی باتیں ڈالتا ہے کہ پھر تو آسان ہے گناہ کرتے رہو گناہ کرتے رہو اس کا فضل ہوتا رہے اس کو ایک مثال سے سمجھو یہ تصور یہ نظریہ غلط ہے آپ رسالے میں پڑھیں کہ ہم درد کی یہ دوائی یہ ڈبی ایسی ہے اگر آگ میں جل جائے آدمی ہاتھ جل جائے پاؤں جل جائے اس کو لگاؤ فوراً شفا یاب ہو جاؤ دوسرے تیسرے دن نہ زخم نہ جلن کا نشان تیر بہدف ڈبی صحیح بالکل مجرب دوائی مجرب تو کیا کوئی عقل مند آدمی یہ نظریہ قائم کرے گا کہ اب تو میرے پاس ڈبی وہ دوائی موجود ہے لہذا ہاتھ میں آگ میں لگا دوں جب اللہ کی رحمت اور فضل موجود ہے یہ کون سا ایسا ضرورت مند آدمی ہے کہ اس کے فضل کے سہارے گناہ کرتا رہے نا نا نا شیطان شیطان پھسلاتا ہے شیطان پھسلاتا ہے اس لیے یہ نہیں کرنا تو میں اب توبہ کے الفاظ پڑھتا ہوں اب تو بطائب ہو جائیں میں بھی تو بطائب ہوتا ہوں آپ بھی تو بطائب ہو جائیں گھٹنے گرا کے بیٹھو اگر کوئی عذر نہ ہو تو گھٹنے گرا کے بیٹھو ادب کے ساتھ بیٹھو یقین کر کے بیٹھو خواتین بھی مرد بھی <clears throat> کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں واللہ معکم اینما کنتم میرے بندو تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں فَأَيْنَمَا تولو فسم وجہ اللہ تم جس طرف منہ کر کے بیٹھو میں تمہارے سامنے موجود ہوں یہ میرے اللہ ہیں اللہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہارے شارب سے بھی زیادہ نزدیک ہوں ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون میں تمہاری جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو اللہ اللہ اللہ واللہ معکم اینما کنتم میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں تو یقین کر کے بیٹھو اللہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ ہمارے سامنے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں ادب اور احترام سے بیٹھو اور یہ الفاظ پڑھو ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمدا عبده ورسوله آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع ب آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بس اب اپنے سارے گناہوں کو یوں خیال کرو <coughs> اپنے سارے گناہوں کو یوں خیال کرو کہ سامنے رکھے ہیں جیسے مٹی کا ڈھیر سامنے ہو خیال کرو گناہوں کا ڈھیر سامنے ہے نادم و شرم سار ہو کے دل میں توبہ اور معافی کی نیت کرو بڑی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ رو رو کے یہ الفاظ پڑھو استغفر اللہ ربی استغفر الله ربي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا اللہ یا اللہ میں اپنے حالات سے بڑا پریشان ہوں اے اللہ کو کوئی جہاں سے بڑا پریشان ہوں اے اللہ پریشانیوں میں گھر گیا ہوں نادم و شرم سار ہوں اے اللہ یہ چیزیں دکھانے کے قابل نہیں دل سیاہ ہے جلسیا ہے تیری زمین پہ رہ کے تیری زمین کو میں نے گندا کیا تیرا پانی پی کے میں نے تیرے پانی کو گندا کیا اے اللہ یہ چہرہ سیاہ ہے یہ دل سیاہ ہے لیکن یہ سیاہ دل والا بندہ تیرے گھر میں آ گیا ہے تیری دربار میں آ گیا ہے توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدعت سے تمام گناہوں سے اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا نظروں کی حفاظت کروں گا اے اللہ میں کوشش کرتی ہوں یا اللہ میں کوشش کروں گی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کروں گی جھوٹ نہیں بولوں گی میں وعدہ کرتی ہوں نظروں کی حفاظت کروں گی اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ شیطان غالب ہے مجھ پر نفس غالب ہے بازار غالب ہے میں بچ نہیں سکتا اے اللہ میں بچ نہیں سکتا اے اللہ تم مجھے بچا لے اے اللہ تم مجھے بچا لے نفس و شیطان سے چھوڑا دے نفس و شیطان سے چھڑا لے رحیم اللہ رحیم اللہ تیرے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جاؤں تیرے جیسا کو رحیم نہیں اے اللہ تیرے جیسا کو تب تیرے دروازے کے بغیر کو دروازہ نہیں اے اللہ مجھے دھکا نہ دے اے اللہ مجھے دھکا نہ دے اے اللہ مجھے دھکا نہ دے اگر تو نے مجھے دھکا دیا میں تباہ ہو برباد ہو جاؤں گا اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے استغفر استغفر الله الله ربي ربي من من كل كل ذنب ذنب واتوب واتوب اليه اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اے اللہ میرا دل بہت سخت ہے دل کی سختی جہنمی ہونے کی علامت ہے اللہ تو نے مجھے جہنم کے لیے بنایا اللہ میں معافی چاہتا ہوں اللہ میں معافی چاہتا ہوں میں آئندہ نہیں کروں گا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے میرے دل کو نرم کر دے اللہ میرے دل کو نرم کر دے اللہ میرے دل کو نرم کر دے اللہ تیرے خوف سے پتھر ہل جاتے ہیں پھٹ پڑتے ہیں آنسو بہاتے ہیں لیکن میرا کیسا دل ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے روزانہ تیرا نام سنتا ہوں تیرے حبیب کا کلام سنتا ہوں نہ میرا دل ہلتا ہے نہ میرے اندر تبدیلی آتی ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے اپنا بنا لے اے اللہ مجھے اپنا بنا لے اے اللہ مجھے اپنا بنا لے اے اللہ مجھے اپنا بنا لے میرے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ مجھے ہلاکت و تباہی سے بچا لے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے توبہ ہے میری سچے دل سے توبہ ہے میری سچے قبول فرما استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى والا بھی اجمائین برحمت کیا ارحمر سب کہو الحمد للہ سب کہو الحمد للہ سب کہو الحمد للہ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اللہ کا انعام ہے <clears throat> اس نے ہمیں بٹھایا اور اس نے اپنے نام کی محبت عطا فرمائی اور اس نے اپنے حبیب کی عظمت دل میں ڈالی توبہ کی توفیق عطا فرمائی میرے اللہ راضی ہو گئے گناہ کو معاف کر دیا فرشتوں سے فرما رہے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میرے بندے میرے گھر میں آ کے مجھ سے صلح کر لی ہے میں ان سے راضی ہوں میں ان سے وعدہ پورا کر رہا ہوں میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا سب کو الحمد للہ سب کو الحمد للہ اب توبہ کے بعد میں چھ اعمال بتانا چاہتا ہوں چھ اعمال سمجھ لو پہلے بھی کچھ بتا چکا ہوں نمبر ایک ذکر اللہ یہ چھ اعمال میرے کارڈ میں لکھے ہوئے ہیں کارڈ تقسیم ہوئے کارڈ تقسیم ہوں گے نمبر ایک ذکر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دل میں نیت رکھو دھیان رکھو کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ دل بائیں طرف ہے پسلی کے نیچے ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آن یہ رہے دھیان کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں <clears throat> نہ تہارت کی پابندی ہے نہ فراغت کی پابندی ہے بدن پاک ہو پلید کپڑے پاک ہوں پلید مومن کا دل پاک ہے قلب عبداللہ عرش اللہ ہے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے خانہ خدا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میں سات آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ سات زمینوں میں سما سکتا ہوں اللہ قلب مومن مگر مومن کا دل میرا گھر ہے تو دل کے ذکر کے لیے تہارت شرط نہیں ہے فراغت بھی شرط نہیں ہے کام کر رہے ہو بول رہے ہو چل رہے ہو پھر رہے ہو کھا رہے ہو میٹنگ میں ہو دفتر میں ہو سمجھے گھر میں ہو بچوں کے ساتھ مشغول ہو کھانا پکا رہی ہو صفائی کر رہی ہو کپڑے دھو رہی ہو بدن پاک ہے پلی کپڑے پاک ہیں پلی دماغ پڑھنی نہیں پڑھنی مومن کا دل پاک ہے قلب عبداللہ عرش اللہ ہے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے خان ہے خدا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میں سات آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ سات زمینوں میں اللہ قلب مومن مگر مومن کا دل میرا گھر ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آن یہ رہے دھیان کے دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ میرے اللہ کا نام کیسا میٹھا ہے تم سوچو ذرا ان بچوں کا کیا ہے کام اس میں لیکن شدائی بن کے بیٹھے نہیں اٹھ سکتے یہ اللہ کا نام ایسا لذیذ ہے جو مکلف بھی نہیں جن کو شعور بھی نہیں وہ اس مجلس سے نہیں اٹھ سکتے جو بچہ آ جائے جس کان میں آواز پڑ جائے اللہ اللہ کے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے میرے اللہ کا نام ایسا لذیذ ہے میرے اللہ کا نام ایسا میٹھا ہے تو مرض کر رہا ہوں یہ ہے پہلا نمبر نمبر دو مراقبہ ہے مراقبہ الحمدللہ یہ ذکر کی مجالس ہوتی ہیں لیکن میں بھی یاداشت کرا رہا ہوں مراقبہ چوبیس گھنٹے میں سے جو وقت فرصت کا ہو مسجد میں گھر میں آنکھیں بند زبان بند دل میں نیت رکھو کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے عرش عظیم سے نور کی شوائیں میرے دل پہ پڑ رہی ہیں میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ گھٹنے گرا کے بیٹھو یا اس طرح بیٹھو کرسی پہ ہمیں صوفے پہ یا مسجد میں گھر میں زمین پہ لیکن گھٹنے گرا کے بیٹھو تاکہ یہ جگہ خالی ہو آنکھیں بند زبان بند دل میں نیت ہو کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ سمجھے اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے عرش عظیم سے نور کی شعائیں اللہ اللہ دس منٹ پانچ منٹ دو منٹ تین منٹ روزانہ کرو نمبر تین تلاوت کلام پاک نمبر چار دروشی کی دو تصویر صبح ایک تصویر صبح ایک تصویر شام نمبر پانچ استغفار کی ایک تصویر صبح ایک شام نمبر چھ رابطہ رکھو تعلق رکھو کسی نہ کسی اللہ والے سے ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو سمجھے یہ چھ اعمال ہیں ہر وقت کا ذکر مراقبہ ذکر تلاوت یہ بھی ذکر دروشیف کی دو تصویر استغفار کی دو تصویر رابطہ ہے شیخ یہ چھ اور ایک چیز کا میں اضافہ کرتا ہوں کہ روزانہ صدقہ دو آج مسائل کا دور ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ مصیبت کو دفع کرتا ہے آپ کو بجھاتا ہے صدقہ مصیبت کو دفع کرتا ہے آپ کو بجھاتا ہے آج گھر گھر میں مصیبت اور گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت دفع ہو اور آگ بجھ جائے تو صدقہ صدقہ صدقہ صدقہ کتنا صدقہ دو کتنا صدقہ دو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تصدقو ولو کان بشق تمرتن صدقہ دو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہو تصدقو ولو کان لوکان ذلف شاطن محرقتن صدقہ دو اگرچہ بکری کا جلا ہوا پاؤں ہو جلا ہوا پاؤں جو گوشت میں نہیں پکتا تم پھینک دیتے ہو چلو وہی صدقہ دے دو کیسے میرے اللہ رحیم ہے کہ بکرا دو ضروری نہیں ہے بکرا بھی دو سمجھے گائے بھی دو لیکن اگر توفیق نہیں ہے تو خام خاں ہماری طرف سے کوئی آڈر اور کوئی بوجھ نہیں ہے تو سدو و لوکان اب شکے سمرتن سد دو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہو تو سدقو و لوکان اب ضلف شاد محر دو اگرچہ بکری کا جلا ہوا پاؤں بس یہ چھٹا نمبر میں دیتا ہوں یہ یہ ساتواں نمبر یہ سات نمبر ہیں یہ کارڈ تقسیم ہو جائیں گے وہ آپ لے لیں گے میری طرف سے سب کو اجازت ہے بلکہ آگے اجازت ہے آگے چلاؤ گھر والوں کو بتاؤ جو میں نے جمعے میں چار باتیں بتائی ہیں سمجھے وہ گھر والوں کو بتاؤ <clears throat> حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمہ لگایا ہے فل یو بلغ شاہد الغا چاہیے کہ جو حاضر ہوں سن جائیں وہ اپنے غائب کو تک پہنچائیں عنی ولو آیا تمہیں ایک جملہ جو یاد ہو آگے پہنچاؤ یا رسول اے پیغمبر تم امت تک پہنچاؤ اور امت کے ذمہ دار وہ آگے پہنچائیں ادعو سبیر رب قبل حکمہ حکمت کے ساتھ آگے جو دین ہے وہ آگے پہنچاؤ جو آپ کو آپ سیکھ کر آؤ آگے سکھاؤ اس لیے فرض ہے کہ عورتوں کو سمجھاؤ عورتوں کو بتاؤ بیٹوں کو بیوی کو گھر میں یہ درس دو کہ آج میں چار باتیں سن کے آیا ہوں آج میں چھ باتیں سن کے آیا ہوں آج میں یہ واقعہ سنا آج میں نے ایک قرآن کی یہ عید سنی آگے جا کے ان کو سناؤ سمجھے اور بیانات ٹیپ میں لے کے پھر آگے لے جاؤ اس کی تبلیغ کرو آج دو مسئلے امت کے لیے پریشان کون ہیں سمجھے وہ ہے روزی کا مسئلہ وہ ہے رشتے کا مسئلہ میرے اللہ فرماتے ہیں ولو اقاموا التوراة والانجيل وما انزل من من ومن تحت ارجلهم اے میرے بندو اگر تم قرآن کی اقامت کا کام کرو قرآن کی تبلیغ کا کام کرو میرے دین کی اقامت کا کام کرو میرے دین کی تبلیغ کا کام کرو میں تمہیں آسمان سے بھی کھلاؤں گا زمین سے بھی کھلاؤں گا یہ قرآن ہے تبلیغ سے روزی بڑھتی ہے ہم تو گھر تک تبلیغ نہیں کرتے گھروں تک تبلیغ نہیں کرتے ہیں آج مجھے بتا رہا تھا ایک آدمی <clears throat> کہ گھر والے درس ہوا تو بوڑھی والدہ نے کہا مجھے تو غسل کا <clears throat> پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کے یہ فرائض ہیں اور غسل اس طرح دیا جاتا ہے ساٹھ سال کی بوڑھی اما نے کہا آج یہ حال ہے سچ ہے یا جیسا ہے مجھے ایک آدمی نے آج سنایا تو گھروں تک مسائل پہنچاؤ دین پہنچاؤ پھر دیکھو روزی کیسے فراق ہوتی ہے سمجھے اور دوسرا ہے رشتوں کی پریشانی رشتوں کی پریشانی کے لیے یہ ہے کہ ذکر اللہ کرو ذکر اللہ تو ہر پریشانی کا حل ہے گھر میں بیٹھ کے ذکر اللہ کرو اکٹھے بیٹھ کے ذکر اللہ کرو علیحدہ بیٹھ کے ذکر اللہ کرو پھر تم دیکھو کہ رشتے کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر چیز ہمارے قرآن میں موجود ہے ہر بات اللہ کے پیغمبر نے سکھلا بھی ہے لیکن ہم ہیں جو محروم ہیں ہم ہیں خالی ہیں اللہ اللہ اللہ خشک جنگل میں کوئی پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جائے تو کوئی کرینے کی بات ہے لیکن نہر کے کنارے پہ میٹھے چشمے کے کنارے پہ آدمی پیاسا مر جائے تو جیسا بد قسمت کون ہے ہمارے پاس یہ میٹھا سر چشمہ ہے اللہ کی کلام ہمارے پاس سمجھے میٹھا سر چشمہ ہے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے بھی ہم تڑپ رہے ہیں ہمارے جیسا کوئی محروم ہوگا اللہ میں محرومی سے بچا اللہ میں محرومی سے بچا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو میں نے چھ آماد بیان کیے ہیں ہر وقت کا ذکر مراقبہ تلاوت دروشیف کی دو تصویر استغفار کی دو تسبیح سمجھے اور رابطہ ہے شاید کسی نہ کسی اللہ والا سے رابطہ اور ساتواں نمبر کارڈ میں نہیں لکھا ہوا وہ ہے صدقہ روزانہ صبح صبح پہلا کام یہ کرو سر اٹھاتے ہی جیب میں ڈال کے ایک روپیہ رکھ لو کہ یہ صدقہ کا ہے صدقہ تو تدفع البلا وتطفئ النار اب تمہارا بنگلہ محفوظ تمہارا کارخانہ محفوظ تم بے دھڑک چلے جاؤ کلاشن کوف لیے ہوئے درندے کھڑے ہوں گے لیکن تمہارے اوپر کلاشن کوف کی کوئی نگاہ نہیں پڑے گی کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی محفوظ ہو جاؤ کا مصیبت کو دفع کرتا ہے آگ کو بجاتا ہے یہ حدیث پاک ہے تو یہ چیزیں ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر لو اپنے دل کو میرے دل سے ملا کے بیٹھو اپنے دل کو میرے دل سے ملا کے بیٹھو اپنے دل کو میرے دل سے ملا کے بیٹھو یقین کر کے بیٹھو اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ آنکھیں بند کر لو اپنے دل کو میرے دل سے ملا کے بیٹھو یقین کر کے بیٹھو اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اب میں چاہتا ہوں دعا سے پہلے جس طرح ہم ہم نے بیٹھ کے توبہ کی ذکر کیا اللہ پاک ہم پر راضی ہیں میں چاہتا ہوں کھڑے ہو کے بھی ہم اللہ پاک کو راضی کریں ذرا اعلان کریں تو جن کے چہروں پہ سنت کا نور نہیں ہے یا کم ہے جن چہروں پہ سنت کا نور نہیں ہے یا کم ہے وہ کھڑے ہو کے نام لکھا لیں کھڑے ہو کے وہ نام لکھا لیں تو میں مجھے اللہ پاک نے اپنے گھر بلایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلایا ہے میں انشاءاللہ اللہ جانے والا ہوں تو میں آپ کے نام وہ پیش کروں گا پہلے بھی میں کئی ہزار نام پیش کر چکا ہوں تو کتنی خوش نصیبی ہے اور اس وقت کو غنیمت سمجھو زندگی کا پتہ نہیں ہے تو جو پہلے اٹھے گا بعد والوں کا ثواب بھی وہ لیتا رہے گا شبد بچہ جلدی جلدی اٹھو پھر آخر میں دعا کرتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بچہ جزاک اللہ لکھو جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے اللہ آپ کے تمام نیک مقاصد پورے فرمائے آپ نے عشق نبوی کا عشق حبیب کا ثبوت دیا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بچہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ تحجد کے وقت عام طور پہ رش نہیں ہوتا وہاں تو وہاں میں نام پیش کرتا ہوں سمجھے انشاءاللہ میں آپ کے نام ساتھ رکھوں گا جزاک اللہ اللہ لکھو نا سنت کے مطابق یہ نور مکمل ہو جائے سنت کی بہار ہو بس نام تو پہنچ گئے ابھی سے پہنچ گئے تو اس طرح میں اپنا وعدہ انشاءاللہ پورا کروں گا <clears throat> رمضان شریف میں پہنچا تو شاید میں آخر تک نہ پہنچ سکوں بہت رش ہوتا ہے میں معذور ہوں سمجھے پلاسٹیٹ کا آپریشن ہوا وہ ناکام ہو گیا گھٹنے میں معذور ہوں دل کا آنکھوں کا جہاں تک میں پہنچ سکا میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ حرم مدینے میں جہاں بھی بیٹھو جہاں بھی سلاط و سلام پڑھو آپ سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے تو میں آپ کے نام پیش کروں گا سمجھے اللہ تعالیٰ قبل فرمائے عمرہ کروں گا ویل چیئر پہ آپ کے نام میرے گود میں ہوں گے طواف کروں گا آپ کے نام میری گود میں ہوں گے صفا مروہ کے درمیان آپ کے نام میری گود میں ہوں گے مسجد عائشہ میں جاؤں سمجھے مسجد جن میں جاؤں یا مدینہ طیبہ میں شہداء عہد یا بدر میں میرے بہت سے مرید ہیں مجھے زبردستی سے لے جاتے ہیں وہاں گیا جنت البقیع میں گیا آپ کی یہ بک ناموں والی میرے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کر آپ دعا کریں میرا جلدی جلدی ویزا لگ جائے مجھے اللہ وہاں پہ لے جائیں آپ دعا کریں الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام والا رسول اہل کریم جب اللہ کے بندے اللہ کے در پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہیں اللہ کی خوشی سے فائدہ اٹھاؤ جو چاہو مانگو دل کھول کے مانگو دمن پھیلا کے مانگو میرے اللہ دینے کے لیے تیار ہیں لینے والے بن جاؤ لینے والے بن جاؤ دینے والا موجود ہے لینے والے بن جاؤ جو چاہو مانگو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو اللہ سے اللہ کا حبیب مانگ لو اللہ سے اللہ کی محبت مانگ لو اللہ سے اللہ کا عشق مانگ لو اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے اپنی رضا اپنے لقا نصیب فرما اپنا ذوق شوق نصیب فرما اپنی تمنا طلب نصیب فرما اپنے اپنے حبیب پاک کی محبت معرفت سچا عشق نصیب فرما اتباع سنت نصیب فرما رحیم اللہ سخی کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تو تو سخیوں کا خالق ہے تیرا دروازہ کھٹکا رہا ہوں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں اے اللہ مجھے محرومی سے بچا میرے دامن کو رحمت سے بھر دے میرے ہاتھوں کو مغفرت سے بھر دے میرے سیاح دل کو اے اللہ اپنی جات سے منور کر دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت میرے دل میں ڈال دے اپنے حبیب کی محبت والی عزت نصیب فرما دے نافرمانی والی ذلت سے بچا لے دونوں جہانوں کی سرخ روئی نصیب فرما دے اے اللہ میری سب یہ دعائیں میرے بچوں کے لیے قبول فرما ہم سب کی پریشانیوں کو عالم اسلام کی پریشانیوں کو دور فرما مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما اے اللہ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں ہدایت کامل عطا فرما جو گزر گئے ہیں یا اللہ ان کے مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ حرمین شریفین کی عزت عظمت میں اضافہ فرما آخری زندگی اپنے اپنے حبیب پاک کے گھر کی مجاورت نصیب فرما موت بدینت الرسول کے تا فرما قبر جنت البقی کے تا فرما اے اللہ ہم سب کی محض اپنے فضل و کرم سے دعاؤں کو قبول فرما ہم روحانی جسمانی مریض ہیں شفا کامنا آجرا مستمد عطا فرما اے اللہ حلال طیب وسیع رزق عطا فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما رشتے کے مسائل گھروں کے مسائل اے اللہ روزی کے مسائل ہمارے مسائل تو ہی جاننے والا ہے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے مسائل کو حل فرما اللہ تو مہربانی فرما اے اللہ تو کرم فرما اللهم ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا نا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ولا ولا تحملنا تحملنا ما ما لا لا لنا لنا لنا لنا به به واعف واعف واعف عنا عنا عنا واغفر وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان ذنوبا فيما فيما بيننا بيننا وبينك وذنوبا وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عنا واغننا بفضلك انك واسع المغفرة يا الله واغننا بفضلك انك واسع المغفرة يا الله واغننا بفضلك انك واسع المغفرة يا الله اللهم اللهم ارزنا ارزنا عنا عنا اللهم ارزنا ورزانہ عنا اللهم ورزانہ اعوذ بك من اللہ الاخلاق والاعمال والاهواء اللهم انا نعوذ بك اللهم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اے اللہ آدائے دین کے شرور و فساد سے محفوظ فرما اے اللہ جو دین کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں کے جلدی انجام فرما اللہ غمر دیام اللہ شمل اللہ زرج القدام اللہ فرجم اللہ خالف بین قلمۃ القوم الذین القومین والحمد للہ رب العالمین اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما اے اللہ دشمن بھی مار رہے ہیں اپنے بھی مار رہے ہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے رحیم اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی عزت عظمت میں اضافہ فرما علماء مشاعر کی زندگیوں میں برکت عطا فرما طلباء صلیحا کی زندگی میں برکت عطا فرما جہاں جہاں چھوٹے بڑے دینی اجتماع ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کے رشد و ہدایت کو روئے زمین پہ پھیلا مساجد مکاتب خان قہوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما اے اللہ جن چیزوں سے تیرے حبیب نے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما جو چیزیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے وسیلے سے اے اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرما اپنی شان کے مطابق ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اپنے خزانوں سے عطا فرما ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں سلیقہ نہیں شرائط نہیں اے اللہ تو نے بل مانگے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما بل اپنی شان کے مطابق عطا فرما اللہ مسل محمد والا آل محمد صلان تنجی بها من جميع الحوالب الفاط وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اندا الدرجات وتبلغنا بها بلغ الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الماد على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه فلقی محمد ولا علیہ وسلب اجمائین رحمتِ قیا الحم الرحم جزاک اللہ جزاكم